حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھک میں تشریف لائے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ وہ آپ سے نہ پوچھتے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہ محمد یہاں یہاں سے لے کر علی آل ابراہیم فی العالمین حمید مجید تک یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر خصوصی رحمت فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر خصوصی رحمت فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکات نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تمام جہانوں میں برکت نازل فرمائی یقیناً تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اور سلام اس طرح پڑھو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھیاسی